www.attableek.com The Reviver of Iman بسم الله الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد قبل احترام الأمير والشوائب جان مال الصلاحيت یہ تین طرح سے اللہ نے دنیا شروع کی ہے اسے حضرت عالم الاسلام تسلیم کی اولاد دنیا میں آنی شروع اور ہر مرد و عورت کو جو جہاں بھی ہو کیا ہوا یا والی راہ پر یا دشمن والی راہ اور یہ سب جانتے ہیں کہ آدمی کون سا راستہ چلتا ہے اس کے نتیجے پر اس کی اینڈ پر پہنچتا ہے ملالی کا راستہ ہے تو وہاں پہنچے گا دوسرا کوئی راستہ ہے سو سڑک آئے گا جو بھی ہے جس سڑک پر آدمی چلتا ہے اس کے نتیجے پر اس کے اینڈ پر اب آدمی پہ ہوتا ہے پوری دنیا میں آج تک ہر فرد بشر میں اس کی اپنی جات میں اس کے اپنے گھر میں اس کی اپنی گلی پوجے میں اور عالم میں سیل یا شر دین یا اخلاق یا بد اخلاقی حیات یا دہلائی علم یا زہال اللہ تعلق اللہ کی عظمت محبت یا اللہ کی اس سے دوری یہ جو کچھ اب تک میں آیا ہے وہ چیزوں کے صحیح اور غلط استعمال مان دیتے کی بنیاد پر ہوا اسی لیے ہم صاحبوں نے اپنے بندوں پر ترس کھا کر اللہ کا ہوا ہے طاقتیں دے رکھی ہے یہ ان کی اپنی ہی جان کا اپنا ہی مال یہ برباد نہ بنے برباد ہو برباد رحم ذہن کر اللہ پاک نے محمد تفصیل تو بہت دھیرے طور پر بڑا احسان کیا بالخصوص ایمان والوں پر دل کو کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بڑا احسان ہے آپ سے پہلے کے نبی آئے گھر کے لیے قوم کے لیے جانے کے لیے آپ کو پوری آنند لیکن اللہ کی حکمت کو اللہ ہی جانتے ہیں سارے نبیوں کے نے بہت دم دیے مجھے وہاں شروع کے منگوائے بہت مختصر وہاں کام بہت تھوڑا یہاں کام بہت زیادہ بیان کرتا اور انسان کا گزرا شکر بجر یعنی کہ جو جو رہا ہے وہ پورا پورا پہنچا دیجیے اس کی تبلیغ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو بھائی جب تاریخ بھائی جب کا تھا آپ نے ہمارا پیغام ہمارے وقت ہمارے گھر پر کم پہنچایا اور پہنچانے کا انتظام نہ کیا تو ہفتے رسال ادا نہیں ہو یہ اللہ کے سکتے اللہ کی اسی لیے ہم بڑا کرم کرتا ہے کہ ہر ایمان والے مرد اور کے بعد جو اللہ کی کسی طاقت نہیں یہ اپنے صحیح مشرق پر کیسے لگے کہ ان کے لیے ان کی دنیا میں نشان اور جب یہ دنیا سے جانا تو چوک بجاتے ہوئے اللہ ان کی ملاقات کو پسند کرتے ہوں یہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں جا رہے ہوں آسمانوں میں دروازے کھل رہے ہوں دھوپ مچ رہی ہو ایسا کرنے اس کے لیے لمت گانا لگوں کے رسول اللہ بھی اس تمہارے لیے محمد مشہور حسن وسلم کی ذات بچت میں نمونہ زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو زندگی کا سواب چاہتے ہو دنیا آخرت کا بنانا چاہتے ہو کہ نمونہ تمہارا وقت وہاں لگے جہاں تمہارا ندی کا لگے اتنا لگے جتنا نبی کا لگا پر کیسے لگے جیسے نبی کا لگا پیسہ تمہارا اتنا خرچ ہو جتنا تمہارے ندی کا جهالها وهالتها قد جهل لها وسهل इसलिए अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा कर्म बनाया कि नबियों को फरिश्तों में से भी बना के गई फरिश्ते आते थे उनके लिए न बच्चे खाना न पीना उनके साथ खुलसान बशरियत में से इंसानों में से लखजात रसूल किसी को तुम्हारे में से भुवन नदी बाग रसूलम बिल हो यही बच्चे فالرجوع مقصد الله سبحانه وتعالى مقصد इंतकाल है सारे मकसद इंतकाल है आपको मानना है इसीलिए जो दोस्तों क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी वक्त बहुत थोड़ा क्या करें क्योंकि दो जिम्मेदारियां दी या युवन नबी नाम शाहिद बशर नजीरा वदाय वसीरा मुनीरा نبی اپنے آپ کو گوا بنا کر کو بدیپ بنا کر اور داری کی بنا کر بھیجا ساتھ کے ساتھ سراج منیرا کیا مطلب آپ کے اوپر بار مطلب مختصر دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ کو پورے مردوں عورتوں بچوں کا ایک ایسا مجموعہ تیار کر کے دنیا سے جانا ہے جو سر کے بالوں سے پیروں کے ناخون تک عقیدے میں عدالت میں اخلاق میں معاملات میں رہن سہن معاشرت سماج سوسائٹی میں کھانے کمانے پہننے اوڑھنے سورج شکل میں سو فیصد آپ کے رنگا ہوا ہو یا آپ کی ذمہ داری اسی لیے جہاں پہلی قوموں کے اور پہلے لڑکیوں کے جہاں اللہ پاک نے واقعات بیان کیے ان سارے واقعات کے ساتھ کر ڈیاروں اور ساتھ کھولو آنکھیں کھولو یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ قوم آگ کے قوم سمود کے قوم لوٹ کے اچھا میل کے یہ قوم شمع کے واقعات ان کے پاس آنے والے ندیوں کا پیغام کے عمل اور ان کے ساتھ یہ جتنے واقعات ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں دستور ہمارا چاہتا ہے ہمارے رنگ زبان قوم برادری علاقہ خاندان منشینات رنگینات چھوٹی ناک کالا رنگ گورا یہ کوئی بنیاد نہیں بھی ایڈریس حاصل کرو آنکھوں والوں آنکھیں کھولو امل والوں ہاں۔ عمل کی بہت ہی سیدھا ہے کیا ایڈوائزر کہتے ہیں بڑی جن کا کا دعویٰ ہے ہم جو سمجھتے ہیں وہ کوئی نہیں سمجھتا آپ ہم سے مشورہ لیجیے دیجیے آپ ہماری رائے لکھیے اور ان کو عقل کا دعویٰ ہے اور جب مشرے آتے ہیں تو سارے عقل مند جمع ہوتے ہیں ان سے قرآن کہہ رہا عقل والوں بڑا کبھی گا پوری الفا عقل کے دعوے داروں اور پوری سورج یوسف ان کے جاؤ ساری کیسے باپ کیسے بیٹے کیسے بھائی کیسا خاندان کیا حالات کیسی کیسی اونچنی چاہیے کی اور خریدا تھا ہر بچے پیچھے نہیں کی جاتا تھا کہانی نہیں ہے انسان کا جتنے اونچے بات کے ہو جتنے بڑے سامان کے ہو اور جتنی دولتوں کے جیل میں ہو اور جیسی تمہاری حیثیت اور جو تمہارے منصب اور کہانی ہو لوگوں کے خاندان سوا کے خاندان میں ہو سکتا سارے بیان کر کے لطر کرانا بھی کر سکتے یہ کہنے نہیں بات ہے اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ذمہ داریاں دی گئی ایک تو دعوت اور ایک ایسے داری تیار کر کے جانا کہ جن کی سوچ جن کا فکر جن کی نقل و حرکت جن کی حکمت اور جن کا کھانا کمانا بالوں کی تنگی تک تنظیت نیونی اسی لیے نے لکھا کہ تیرہ سال کا کرما کی زندگی میں تو مجھے صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کی مجھے کام کرنے دو مجھے پیغام پہنچانے دو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا تمہارے مجھے تمہاری دولت چاہیے تمہاری سرداری چاہیے میں تمہاری مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے اللہ کا کام میری ذمہ داری ہے پورا کرنے دو نہیں اس پر آپ ہجرت کریں اس لیے کہ خدا نے کہا کہ وہ وہ ان رول کا کا سب جتنا ہم نے آپ کو دیا ہے جو کچھ بیان کیا ہے یہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں ہم آپ کو جتنے دعوے دار رہے ہیں ہم محمد جی، ہم ہیں شہدائی ہم ہیں پگائی ہم ہے سوچان سے قربان روی کر جو آپ کے قوم ہے جس نے آپ کا کرنا پڑا ہے سب کو یاد دلا رہے ہیں اور سنو وہ سب کو اس پورے قرآن کی روشنی میں اور قوموں کے اردو میں سوال اور قوموں کی ان کا پتہ ندیوں کا پیغام کے ساتھ کی ہماری مدد ہے دشمنوں کے ساتھ کی پکڑ اس سب کے ساتھ کیا کیا اس کی مبارک اس زندگی کی روشنی میں کیا کیا آپ نے اور آپ کے ماننے والوں نے سب سے بڑا مطلب پوچھے جائے سب اسی لیے حضور صلی اللہ بہت فکر سماج دلی میں جہاں حضور صلی اللہ سم کا مبارک ہے آپ کی دنیا کیسی تھی آپ کی علمیں کیسی تھی ناپ سے لے کر کے سینے تک بالوں کی کیسی مبارک ڈالی جاتی تھی کندھوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا آنکھوں میں کیسے لال ہو گئے تھے جب کسی مسئلے میں آپ کپا ہوتے تو آپ کی بیچ کیسی ابھر آتی تھی جب کسی مسئلے میں آپ خوش ہوتے تھے آپ کیسے مسکراتے تھے آپ کے کتنے دانت نظر ساری چیزیں تھی اس میں بات ہے کمی رسم کی طرح بہت لمبی خاموشی ہوتی تھی آپ کی اور ہر وقت فکر میں ہوتے ہوئے کی روٹی کی کپڑے کی مکان کی اللہ کا ہر بندہ ہر بندی اللہ سے وابستہ ہو جائے اس کے حکموں پر چلنے والا بنے اس کے نتیجے میں اس کی دنیا بھی بنے آخر بھی بنے جنت کا راہی بنے جہنم سے بچ جائے اسی کے لیے اور کرونا اسی کے لیے ہیں اسی کے لیے پنڈوں پر گرم اسی کے لیے کے چیزوں پر ساری چیز اسی لیے ہنمان لکھا ہے کہ مکے والوں نے تو ساتھ نہیں دیا ذمہ داری کی ذمہ داری کو ہر قیمت پر پورا کرنا ہے چاہے مکرمہ جیسی جائے جائے پیدائش اور وہ اللہ جس پر ہر وقت ہاتھوں کی بارش اور تمام دنیا کے ایک ایک فرد کے حق کے سارے فیصلے جس کی شکل اترتے ہیں چاہے اس کو چھوڑنا پڑے لیکن اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنا اس کے لیے آپ چلے انہوں نے آپ نے ہجرت کی اب ہجرت کے بعد آپ کو پڑھو اصل میں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں تو جو پڑھنا چاہیے ہمارے پڑھنے جس کو قرآن ہے حدیث ہے سیرت مبارکہ ہے قرآن تو ہم سمجھ نہیں سکتے بھائی علماء کی صحبت میں کہتے ہیں ان سے پوچھو سبزی جی تو سبزی والے کی دکان سے ملے گی نا جیسے مچھلی کی دکان سے ملے گی سبزی وہاں ملے گی ڈنڈے والے کی دکان سے آٹا اچھا ملے گا سبزی والے کی ہر سبزی ملے گی ایک والوں کی شہادت سے ہی ملے گا اب تم اپنی کو مانی سبھی کا جی ہو جیسے جی جائے ہمارا جیسے جی جائے اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کو تشویش دیے میرے ساتھ جو علم آیا جو ہدایت آئی اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح دنیا میں کوئی ایک آدمی بتا دو وہ ملے گا ملے گا بلا بھرا کوئی پانی سے پانی کے بغیر ہو جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو ایسا کوئی ہے مثال دے کے پوری دنیا کو پیغام پہنچا دیا میرے علم کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے جیسے روز پوشن ہوتے ہیں ہٹتا پھٹتا ہے ماں کا اللہ دس پندرہ پہاڑ ہو گئے اب بیٹھا نہیں جاتا بولا نہیں جاتا آنکھ نہیں ٹوٹی بھائی چلو نا ارے یار بہت رستہ ہے تو سامنے تو ہے چلنے میں کیا ہے اب تیرے لگے بچے کو پتا چلنا کیا نکلا کانڈے بھر ہو گئے پیٹے بھر ہو سب ہے پانی نکلتا ہے وہ پانی کیا ہے وہ زندگی کا راز ہے ہر چیز کی زندگی کے راز ہمیں پانی میں رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال کر سمجھایا تم جتنے چاہے زمین آسمان کے پیاروں میں ڈالو اور ساری دنیا کے ایک آدمی مالک ہو جائے مسئلے تمہارے حل نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے میرے والے اور میرے والی رہبری کے بہت جیسے تم درمیان مشروبات پیتے ہو یہ باپ ہے ایک آئس کریم ہے یہ فارمنگ ہے اور یہ پورانا سیش ہے جتنا زیادہ آدمی پیتا ہے پانی مانگتا ہے آئس کریم تو کھائی کہ جائے گی پانی جس طرح کھاؤ پانی میں کی مشروبات پیو پیاس تو سادے پانی سے ملتی ہے امریکہ میں رہو انگلینڈ میں رہو ویسٹ افریقہ میں رہو سینٹرل افریقہ میں رہو جنوبی افریقہ میں رہو انگلینڈ تمہارا چائنا تمہارا رشیا تمہارا مشرقہ تمہارا مسئلے حل نہیں ہوں گے پیاس نہیں گی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اب جو نے تیسرا نمبر ہے مودی ہر وہ ملے گا اور بھی چاہتے سمجھنا کہ کہا کہ ودیارتھی بزرگ کو منوا قرار دیا آپ مدینہ تشریف لائے عجیب بات یہ ہے کہ تیس سالہ مبارک زندگی میں تیرہ سال کا مقام کرنا دس سال آپ مدینہ منورہ میں رہے اور سیرت بات یہ ہے کہ دس سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کل پونے تین مہینے بہت باقی سارا وقت آپ کا مقام بن رہا سولہ دن بدل کے پچاس دن کے اور چھوٹے چھوٹے لگوا کو شسم والا بھگوا بن مشرا کا گھر اور وہ سارے دس دن پندرہ دن سارا دن کے پونے مقام پر رہتے ہوئے وہ محنت کی اور ماحول بنایا کہ مدینے کے ہر محلے کی ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کیا ہر مرد ہر عورت ہر بچہ ہر ایک کے آواز تھی مجاہد میں باپ کا مالک ہوں تو باپ بعد میں بچوں کا باپ ہوں تو بعد میں لکھپتی ہوں تو بعد میں بیوی کا شہر ہوں تو بعد میں میں یوں ہوں یوں ہوں یوں ہوں سب کچھ بعد میں سب سے پہلے میں مومن ہوں دنیا کس کبھی ہاتھ سے نکل جائے گی کر سکتی ہے میرے ایمان کو آنچ آئے اس کو کر سکتے اس ایمان کی راہ میں باپ بیٹا بھائی بیوی میاں جو آگے آ جائے سب کو خیر بات کہہ سکتا ہوں ایمان کا زخم ایمان کی چوٹ ایمان کا زخم بچے بچے کی یہی آواز ہے آتے کہ وہ ہجرت کا ختم ہونے پر کیسے نظر شریعت نے جن جن چیزوں سے روکا ہے وہ گھریلو زندگی ہو کاروباری ہو ہوتیمائی ہو اجتماعی ہو سماجی ہو گھر کی شادی کیا ہو ہر لائن میں شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے کو کو چھوڑنے والا اتنی مومن محاور یہ زندگی صرف میری ہو جائے میرا ایمان بہت اونچا سچے پر جیسا اور میرا شکے شدت کا پاور ہونا ایسے میں صحابہ جیسا اور دنیا والے مرے نہیں جانے میری اللہ کی جان اللہ کا دیا مال اللہ کی سراطیں اگر حاجی مدینے سے واپس آ کر بانٹتا ہے اور مکے سے دھرم لا کے بانٹتا ہے میرا کام ایمان کی دعوت دینا محمد سلم عام کرنا اور اس رنگ میں بننا اور رنگے ہوئے ہر ایک کو اس کی دعوت دینا گھروں میں گلیوں میں مسجدوں میں اسی لیے اللہ پاک خیر دے ہمارے تینوں بزرگوں کو مولانا الیاس صاحب مولانا انعام صاحب مولانا رحمہ اللہ پورے قرآن حدیث اور سیرت میں سے ایسا تم تو بلوں کا سس نکالتے ہو نا انہوں نے قرآن حدیث اور سفر مہینے کے تین دن دو ہر کے ڈھائی گھنٹے ہفتے کے دو گھنٹے صبح شام کی تشکیلات قرآن کی تلاوت سال کا چیلا کم سے کم گھنٹہ زیادہ بڑھ گیا کام کے آگے زیادہ ہو گیا چار چار مہینے ہر سال کے اور آپ کے وقت میں ایک گھنٹے مقام پر بھی بجائے تین دن کے دس دن گائے گھنٹے کے آٹھ گھنٹے کاروبار بڑھتا ہے تو اسٹاف کی بھی ضرورت پڑتی ہے یعنی امت جس حال کی طرف جا رہی ہے جو امت خدا کی مخلوق کو گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لانے کی محنت کے لیے آئی تھی وہی امت کی خبریں سن رہے ہیں وہاں وہ مدد ہو گئے یہ علاقہ مدد ہو گئے ابھی ایک جگہ حیدر کا نام نام دینے پچیس لاکھ مدد ہوئے معمولی بات ہے جبکہ مسلمان مسئلہ لکھا ہے ایک ایسا مسلمان جس کے اندر مرتد ہونے کے منات میں سبب ہوئے گھر کا اسلام کا سبب ہو اس کو ایمان پر جمانا یہ سینکڑوں نئے کے اسلام کا مطلب اب ہم آپ کے ماحول میں دیکھیں اسی لیے دوستوں مقامی کام اور یہ سارا دین ایمان جیتے مشاہد اور اور مدارس اور یہ طبیعت داری یہ جو کچھ ہے یہ مدنی محنت کے نتیجے میں جو صحابہ کی جماعتیں بنی اور مدینے کی مسجد سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے جو قافلے روانہ ہوئے ان کی برکت سے یہ سارے بڑی صورت کے ہیں اور تاریخ کو گجرات میں کیسے پہنچا نبی کے سبھی اب کیسے پہنچے ہیں صحابہ عمر فاروق کے زمان میں اور وہی والے وہی والے پھر کیسے ایجاد کر حجر شریفے میں درج کیے غلام حدیث اسی لیے دوستوں یہ دنیا تو آج ڈی کتنے بادشاہ کتنے سراجی کتنے حکمران جیسے کیسے آئے گئے جا رہے زیادہ ہمیں تو بھی ہے لیکن وہ کیا جانا وہ کیا سینا رہے مر رہے ایسا نہیں خدا کرے خدا کرے ہم محمد صلی علیہ وسلم سنبھالے ہمیں جانے اندر جیے بھی ان کی والی زندگی بھائی شریف کی کی مہارے انصاف کی اور دنیا سے جائیں تو دنیا وسیعتیں کر ہے بیٹا ہو مکان بیٹا ہو کیسا ہو زمین یہ یہ ٹکڑا وہ پلاٹ بابا شاہ بہاری ہم ابراہیم اسلام کے بیٹے ہیں وہ ہمارے باپ ہیں ملت آدھی کی ذاتی انہوں نے حضرت آپ کو اسلام بیٹوں کو جمع کیا گیا اور وسیعت کی تھی بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے دین ہی بن مرنا جب ہوگا سب کے دین پر جیئیں گے اور دین پر جب جیئیں گے کی محنت کریں گے زمین سے غلہ جب ملتا ہے جب کھیتی ہوتی ہے سے پیسہ جب آتا ہے جب کاروبار ہوتا ہے کارخانہ تب تیار ہوتا ہے اس کی محنت ہوتی ہے زندگیوں میں دین آئے اور ہمارے ہاتھوں میں اس کے لیے جان مال کی ترتی بنانی پڑے گی سالانہ مہانہ ہفتے والی روزانہ اللہ ماشاء اللہ ایسا ہے سب تبدیل کو کیے ہوئے ہوئے کیے آپ ہو بچے ہیں یعنی اللہ تمہاری داروں میں میں اولاد کیسے علامہ پیدا ہو جائے مفتی پیدا ہو ہوئے اور کیسے کیسے مشاہد پیدا ہو ہوئے اور ایک اللہ کی سنت ہے جس میں تبدیلی نعمت کی الگ پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں اور پر نعمت چھینتے ہیں یہ اس فتنوں کے زمانے میں جیسے ابھی سے بات میں حضور نے کرنا آپ کے فتنا ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو ایمان ہے شام کو کافی ایک شام کو کافی ہے صبح کو حالات جو دنیا کے ہو رہے ہیں کچھ بتانا ایسے مزید نام دی ہے اس کی اگر ہم قدر نہ کریں اس کی قدر وہ ہے صاحب کا نسخہ حکیم اجمل کا ہے دوا کھاتا نہیں گولی نہیں چمچا چاٹتا نہیں چار دن میں تبدیل کے چار دنیا کے بیماری اچھی ہو جائے گی ہے ان سب لوگ کو ہم تو ایسے ہی ہیں سر کے درد کی گولی کھائیں گے تو اثر وہاں جائیں گے ہو رہے ہیں جو لنگن ہے اس کی گولی الگ ہے ایسے ہی چھ نمبر چھ گولیاں ہیں سورج شام سمجھے اور اس کے لیے کیا مشق کرنی پڑتی ہے کتنی لمبی بہت ہو مزہ ہمارے ہمارے السلام علیکم نیت تو کر لو کہ نبی کے نمونے پر جینا ہے ارے یار ایک چیز رکھے تو کہو نبی کے نمونے پر جینا ہے اور جی- اس نمونے کو زندگی میں لانے کے لیے اس محنت کو کرنا ہے your nostrils. Listening or merging on a curvy. If anyone has any outstanding dealing with him, is requested to contact Mary by curvy. Secondly, Alhamdulillah, as you have seen, we are very fortunate to have our senior ulama visiting our country for two to three days. So in this regard, inshallah, in Juma, the joy has been kept from now until Sunday morning at 12 o'clock. After every salah, there will be a majlis, there will be a program taking place. Everybody is requested to attend and they have benefit from the presence of our senior ulama ikram. A special majlis program has been arranged for the ulama ikram on Sunday, half past 8 in the morning to 11 o'clock. We are requested to pass the message to all the ulama ikram. Thank you.